شكر ادا کر دیا عن بكير بن أخنس قال من قال حين يمسي ويصبح ثلاثا اللهم إني أمسيت أشهد وإذا أصبح قال اللهم أصبحت أشهد أنه ما أصبح بنا من عافية ونعمة فمن کا واحد کلا کا فل کل الحمد لم یوس العمََن کا نتفی لئی لتی تل کا ولا یوم اللہ قد ادا شکرہ حضرت بقیر بن اخنس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس نے شام اور صبح تین تین بار یہ کلمات پڑھے تو اس پر اس دن یا رات میں جو بھی نعمتیں ہوں گی ان کا اس سے سوال نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس نے ان سب کا شکر ادا کر دیا شام کی دعا اللہ ام سئی تو اشہد و انَََ امس بنا منع و نعمت فمن فمن کا واحد کلا شریک الک فرق الحمد صبح کی دعا اللهم أصبحت أشهد أنه ما أصبح بنا من عافية ونعمة فمنك وحدك وحدك لا شريك لك فلك الحمد يا اللہ میں نے شام کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اس شام ہمارے پاس جو بھی عافیت و نعمت ہے وہ اکیلے آپ کی طرف سے ہے آپ کا کوئی شریک نہیں بس تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں یا اللہ میں نے صبح کی میں گواہی دیتا ہوں کہ اس صبح ہمارے پاس جو بھی عافیت اور نعمت ہے وہ اکیلے آپ کی طرف سے ہے آپ کا کوئی شریک نہیں بس تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں